اللهم الهمنا رشدنا واعدنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وال سيدنا محمد وبارك وسلم امين يا رب العالمين بلعلمين معشر الجن اے جنات کی جماعت والانس اور انسانوں کی جماعت معاشر جو ہے وہ جماعت کو کہتے ہیں ویسے معاشر مفعل کے وزن پہ ظرف مکان یا مزدر نیمی ہے ٹھیک ہے یعنی عشرہ یا شروع استعمال نہیں ہوتا استعمال ہوتا ہے یو عاشرو ویسے اس سے ظرف مکان بنے گا معاشرت لیکن معاشر آتا ہے ایسی جماعت کے لیے کہ جن میں باہمی معاشرت ہو یعنی سوشل جماعت جو ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے یو عاشرو معاشرتاً تو اکثر علماء نے کہا کہ بھائی معاشر سے مراد یہ ہے الجماع التی بینہ معاشرہ جس کے درمیان کیا ہے معاشرہ معاشرہ جب ہم اردو عربی میں بولتے ہیں تو اردو والا معاشرہ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے لیکن اس معنی میں عربی میں استعمال نہیں ہوتا عربی میں مجتمع استعمال ہوتا ہے تو مجتمع کیا ہوتا ہے جس میں معاشرت بھی ہو جس میں معاشرت بھی ہو جیسے خواتین کے لیے کہا کہ وہ ہن بالمعروف فعن کرے تو معاشر کے بارے میں دو ارا بنی زیادہ قوی رائے کیا ہے الجماع التی بینہ معاشرہ دوسری رائے یہ کہ شاید یہ عاشرہ سے ہے تو دس یا دس سے زیادہ کی جماعت سمجھا رہی دس یا دس سے زیادہ کی جماعت معاشر ہے کیونکہ یہ کس سے ہے عشر سے اور عشرون یا عشرتن دس کو کہتے ہیں لیکن زیادہ قوی رائے پہلی والی یہ یعنی الجماع التی بینہ معاشرہ یا معشر الجنی اور یہ غیر منصرف بھی ہے یا معشر الجنی کیوں غیر منصرف ہے کیونکہ جنہوں نے کہا نا کہ یہ اشرہ سے ہے تو اشرح سے معدول ہے جیسے اسنین اسنان اسنان سے معدول کیا ہوتا ہے مسنا مسنا و ثلاثہ ٹھیک ہے تو ثلاثہ بھی معدول ہے مسنا بھی معدول ہے تو اشار بھی معدول ہے معاشر بھی معدول ہے سمجھا رہی ہے معاشر کس سے معدول ہے اشرا اشرح سے تسا تسا کیا ہے تسا تسا سمان ثمانیہ ثمانیہ صبا سبع سبع یہ سب کیا ہے معدولی اس لیے غیر منصرف ہوتے ٹھیک ہے یا الجن والانس اے جنوں اور انسانوں کی جماعت ان استطاعتم اگر تم استطاعت رکھتے ہو ان ينفذو نفوزا کسی جگہ سے نکل جانا لغوی مطلب یہ نافذہ جس کو ہم نافذہ کہتے ہیں کیوں نافذہ ہے یہ لی انہا تنفظ منہا اشعت الشمس وینفظ منہا الہوا رہی اس میں سے ہوا بھی داخل ہوتی ہے اس میں سے سورج کی روشنی بھی آتی ہے نکلتی بھی ہے تو یہ نافذہ ہے سمجھا رہی ہے تو نافذ اصل میں گویا عبور کرنے کی شے ہوئی ہے تو نفاذ کا مطلب ہے عبور کر جانا تو نافذ کہنا جس کو کہتے ہیں نا بھائی میرا حکم نافذ ہو گیا اس کا بھی مطلب یہی ہے یعنی میرا حکم جو ہے وہ صرف زبان تک نہیں رہا بلکہ خارج میں بھی عبور کر کے نافذ ہو چکا ہے تو یا معاشر قطر کی جمع قطر کے نعرے کو کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے ایک تو قطر وہ ہوتا ہے نا جس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ بھی عربی میں بھی ہوتا ہے قطر ریڈیس جو ریڈیس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں قطر ریڈیس اندر اندر والا اوپر سے لے کے نیچے تک ریڈیس ہوتا ہے ڈھائی میٹر نصف اس کے آدھے کو ریڈیس کہا اس کو کہتے ہیں نصف قطر ہاں ریڈیس کو کیا کہتے ہیں نصف قطر بات واضح تو قطر اس کو بھی کہا جاتا ہے قطر کنارے کو بھی کہتے ہیں یہاں کنارے کے معنی میں یعنی ان ان استطعتم من من من اقطار ای اطراف اطراف طرف السماوات والارض زمین و آسمان کے کناروں سے خلاصہ کیا ہے اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ اس کون سے اس کاسموس جو اللہ نے بنائی ہے اس سے نکل کے بھاگ جاؤ فنفذو تو نکل جاؤ لا تنفذون تم نہیں نکلو گے اللہ بھی سلطان مگر دلیل کے ساتھ ٹھیک ہے اللہ بھی سلطان اس سے مراد کوئی چاند گاڑی نہیں ہے ایک صاحب کو یہ بھی کہتے سونا بتا رہے تھے اللہ بھی سلطان سے مراد ہے لا تستطيعون ان تخرجوا من الارض هذه ومن الطبقات الجويه فوق الارض اوپر جو ہے نا جو طبقات ہیں فضا میں ہواؤں کے اوپر طبقات ہیں ان سب سے نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ سلطان تو یہاں سلطان سے مراد کیا ہے چاند گاڑی چاند گاڑی جو ہے جو جو بھی ہوتی ہے مر المرکب الفضائی کہتے ہیں اس کو یہ کیا ہوتے ہیں راکٹس والا ہاں تو لا تنفذون اللہ بسلطان سلطان اچھا مفسرین نے یہ کہا کہ یہ خطاب قیامت کے دن کا ہے یعنی ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ہو لیکن اصل مراد کیا ہے میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں نکل کے جا سکتے تو چلے جاؤ ہماری سلطنت سے لا تنفذون الا بسلطان والسلطان اذن اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ ہی تمہیں یہ قوت دے دیں کہ تم اس جگہ سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ نہ تم نہیں نکل سکتے کیوں نہیں نکل سکتے یورسل وہ آگے آ رہا ہے ونحاس فلا تنتصران کما علی ربکما تکذبان تو قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے جب انسان میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور جنات کھڑے ہوں گے یا معاشر الجنی کیونکہ اس طرح کا خطاب قرآن مجید میں جنات اور انسانوں کے لیے میدان حشر میں بھی آتا ہے یا معاشر الجن والانس علم یاتی کم رسول منکم ٹھیک ہے تو یا معاشر الجن والانس اور بعض مفسرین نے کہا یہ رائے بھی درست ہے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے یعنی نکل جاؤ تو کیا ہوگا شہاب ثاقب اور شعلے تم پر مارے جائیں گے فبی علی رب کما تک دیبان یورسل و علیہ کما شواز شواز کہتے ہیں لہب کو جو پہلے گزر چکا ویسے اور و شوزن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا آگ کا جلانا نار آگ نے جلا دیا تو شواز کیا ہے وہ آگ جو جلاتی ہے تو لہب کو بھی کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یور سل لپٹ کیونکہ آگے من نار آ رہا ہے تو کہا کہ اب شواز من نار تو کل کی کل آگ مراد نہ لی جائے بلکہ آگ کا کوئی جز مراد لیا جائے تو شواز من نار اور بعض نے کہا کہ اگر شواز کل کی کل آگ ہے تو من نار ہوگا بینیا یورسلو یورسل علیکم شہد یعنی النار او یورسل لہب النار ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تالا جس کو نجات دینا چاہے وہی نجات پائے گا اللہ بسلطان آخرت کا دنیا میں بھی یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان سے اوپر لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو گئے نا اللہ کے نبی یعنی السماواتی اسماواتی کا عرش کی بات نہیں ہو رہی تھی ابھی ٹھیک ہے تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین اور اس کے بعد ساتوں آسمان آپ کراس کر گئے تو اللہ لے کر جانے پر قادر ہے لیکن کسی انسان یا جن کے بس کی بات نہیں کہ وہ خود یہ کام کر سکے اللہ بھی سلطان تو گویا اس میں اشارہ کیا ہے اللہ کی قدرت تو ہے اور کئی دفعہ دیکھیں جو اس طرح کا استثناء آتا ہے نا اس میں مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ کسی کے لیے بھی ایسا ہوا ہو اگرچہ ہمیں تو دلیل سے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا ہے لیکن نہ بھی ہو تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیزوں کی ماہیت اصلیہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے یہ جواب دیا گیا ہے سورہ بھوت کی اس آیت کا کہ خالدین فیحہ ما دامت اللہ ما شاہ اور ربک تو کیا جنت میں سے بھی کوئی نکل جائے گا کیونکہ جنت کے بعد بھی یہی ہے نا اللہ ما شاہ ربک جہنم کے لیے تو بات واضح ہے کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلیں گے لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی نکلے گا تو اللہ ماشاء اور ابو کا مطلب کیا ہے یہ جنت میں جانا اور جنت میں دوام اور تمہارا وہ استحقاق سب آردی ہے ذاتی نہیں ہے اللہ کی مشیت پر قائم ہے یا تو یہ نہ سمجھنا کہ انسان جیسے فلاسفہ نے کہا ایک ایسی کیفیت اور اسٹیٹس حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ابدی ہو جائے اپنی ماہیت کے اعتبار سے ابدی ہو جائے ماہیت کے اعتبار سے ابدی کوئی نہیں ہے جو بھی شے ابدی وہاں ہوگی بی ابقا اللہ ہوگی بی ابقا اللہ تو یہ بھی ہے یعنی اللہ کی قدرت سے بعید اس قیاس نہیں ہے تنفذون اللہ بسلطان ای قدرۃ اللہ سبحان مطلب ضروری نہیں ہے ہاں اصل نہیں قطر ڈائمیٹر کو نہیں ہاں بولتے ہیں اس کو اس کو بھی بولتے ہیں وہ بھی اس کا مطلب کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ دائرے کے کنارے سے کنارے تک ہوتا ہے یعنی من قطر الا قطر یعنی اگر آپ دائرہ بنائیں گے یہ اس کا کنارہ ہے یہ بھی اس کا کنارہ ہے تو یہ دونوں کنارے آپس میں ملے دونوں قطرین ہیں اصلا یہ کیا ہے قطرین ہے تو قطر کنارہ ہے اصلا کنارہ ہے اس کے بعد جب یہ ہندسا کے اوپر بولا گیا تو اس معنی میں اور نصف قطر کیا ہے وہ کنارے سے کنارے تک کا سفر آدھا ہوا ہے بس نصف القطر اچھا یورسل علی یورسل ونحاس کما تنتصران یہ جو نحاس ہے اس کے بارے میں دو رائے ایک تو نحاس عربی زبان میں بالکل واضح ہے کس کو کہتے ہیں تانبے کو کہتے ہیں تانبے کو کہتے ہیں لیکن تانبا کیسے مارا جائے گا ان پر تو کہا کہ نحاس کے بعد معذوف یہ نحاس المذاب نحاس مذابن مذاب یعنی پگھلایا ہوا عذاب یذیبو اذابتن اور دوسری رائے یہ لی گئی ہے کہ تانبے کو جلانے کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا ہے اس کو بھی نحاس کہتے ہیں سمجھا رہی ہے کہ یعنی اگر تانبے کو جلایا جائے آگ میں اور آگ سے جو دھواں اٹھے گا وہ کیا ہے وہ نحاس ہے یعنی دخان جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا کہ سورہ واقعہ میں من یحمون اس سے پہلے کیا صابلم یہ جو کالا دھواں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یحموم سمجھا جی کالا دھواں یحموم ہے لا بارد ولا کریم تو یہاں کہا کہ نحاس بولا ہے اور بول کر مراد دیا ہے نحاس کو جو جلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والا دھواں تو نحاس اس کا سبب بنا نا نحاس کیا بنا اس کا سبب بنا تو سبب بول کر مسبب مراد لے لیا اطلق السبب و اراد به المسبب و اراد به المسبب و اما اور دوسرا معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نحاس سے مراد النحاس المذاب ہو پگلا ہوا تانبا پھینکا جائے گا یعنی گرم پگلا ہوا تانبے کی جو ہیٹ ہوگی ہاں یرسل علیکما شواغ من نار و نحاس فلا تنتصر تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے یا بدلہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنی مدد مدد خود کرنا ٹھیک ہے اس کو انتصار کہتے ہیں تو فلا تنتصران تم اپنی مدد پر قادر نہ ہو سکو گے فلا انتصر ينتصر انتصار فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان کہا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو واضح فیضہ ان شقت سما فکانت ای فکانت سما اور دتن ٹھیک ہے فکانت اور یہاں کانا افال ناقصہ میں تھے گویا سارا کے معنی میں آ رہا ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں یعنی فکانت فصارت ہو جائے گا یعنی ایسا فکانت کا کیا مطلب سورت یعنی ادن شقت سما سورت وردتن وردہ کے بارے میں دو رائے ہیں ٹھیک ہے ایک جو گھوڑا ہوتا ہے نا جس سرخی مائل اس کو بھی کیا کہتے ہیں وردتن اس کو کہتے ہیں الفرس الورد الفرس الورد اور دوسرا معنی آپ سب کو معلوم ہے وردتن کس کو کہتے ہیں الزہرۃ الحمرا جو سرخ پھول ہوتا ہے المعروفہ اس کو کیا کہا جاتا ہے ہاں گلاب جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو وردہ کہتے ہیں تو دونوں میں کامن بات کیا ہے سرخی ٹھیک ہے تو فکانت وردتن وہ ہو جائے گا سرخی مائل ٹھیک ہے چاہے آپ اس سے مراد الفرس الورد لیں آج انشاءاللہ ادھر بھی ایک فرض کا ذکر آئے گا صوفیہ صوفینات الجیات یا آپ اس سے مراد وردہ لیں وردہ سے مراد گلاب لیں دونوں صورتوں میں اس کا رنگ سرخ ہے تو سرخی کی طرف اشارہ ہے فعید سماؤ فکانت اصورت وردتن اور جواب شرط جو ہے وہ محضوف ہے یعنی یہ فکانت کا عطف ان شقت پر ہے فعید سما فکانت ٹھیک ہے لیکن ہوگا کیا ادن شقت اسما و فکانت وردتن کا دھیان بعض نے کہا جو آگے آ رہا ہے نا فیوم عید اللہ یوس المبی انسل والا جان ٹھیک ہے یعنی اذا حدث هذا ففي هذا اليوم لا يسأل احد عن ذنبه سواء كان انسا او جنا ٹھیک ہے اور بعض نے کہا محذوف اچھا قد دھیان دھیان کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ دھیان مفرد ہے دوسری رائے یہ کہ یہ جمع ہے ایک رائے کیا ہے دھیان مفرد ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جمع ہے اگر یہ مفرد ہے دھیان تو پھر مفرد آتا ہے العدیم الاحمر کے معنی میں سرخ چمڑی ادیم کس کو کہتے ہیں لیدر کو ادیم کس کو کہتے ہیں لیدر کو تو سرخ چمڑا اس کو کیا کہتے ہیں دھیان فعیدن شقت سما فکانت وردتن ای وردتن فلونی فس یسیر مثل لون دہان جیسا کہ العدیم الاحمر ہے یہ پہلی رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ دہان جو ہے وہ دہنن کی جمع ہے دہنن کی دہنن کس کو کہتے ہیں تیل کو زیتن کو تو کہا کہ قد دہان قد زیت المغلی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی وہ زیت جس کو کیا کیا گیا جس کو گرم کیا گیا ہو جو کھول رہا ہو تو کھولنے کی وجہ سے اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک تلچھٹ سی آ جاتی ہے رہی ہے کہ نہیں سرخ رنگ کی ایک تلچھٹ آ جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے دیہان تو یہاں دہان سے مراد ہے المغلیہ کلون الوردہ جس کا لون جو ہے وہ لون وردہ کے مانند ہو جائے مراد یہ تو پھر دھیان کیا ہوگا جمع ادن اور اگر پہلا معنی لے لیا جائے تو دھیان کیا ہے العدیم الاحمر <coughs> فبی اعلیٰ ربکما تکذبان فیوم اذن یہ اذ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جملہ معذوف ہے تو اس وجہ سے اذ کے نیچے عوض کی تنبین آ گئی یعنی فیوم اذن کا مطلب کیا ہے فیوم اذن شقت السماء لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہاں سے بھی بات واضح ہو گئی نا کہ جان کوئی ابو الجان وغیرہ نہیں ہے جان کیا ہے نام ہے اس میں جنس ہے یعنی جس طرح انس ہے اسی طرح جان ہے اس دن نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں نہ ان سے سلو کا مفول سوری نائب فائل کیا انسن والا جان نہ انسان اور جان یہ وہ سوالات ہیں جو مشہور ہیں جو ایک صاحب نے آگے میں نے بتایا بھی تھا سوالات کیے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ان میں سے یہ بھی سوال تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یوسل ضمبی ہی انسل ولا جان دوسری جگہ کیا فرمایا وقیف ہم ان مسعلون اور فرمایا ولان صلیدین ارسل علیہم ولان صلیمرسلین تو انہوں نے کیا بتایا اس کا جواب کیا ہے یوم القیام مواقف قیامت کا دن مواقف ہے فی موقف یوسلون اور فی موقف موقف لا یوسلون ٹھیک ہے کہ نہیں فی موقف یسالون سؤال توبیخ وفی موقف یختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم تو یہ سب کیا ہے مواقف ہیں قیامت کا دن ایک جیسا نہیں ہے بہت لمبے مراحل ہیں فذلك یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر تو فرمایا فیومئذ لا یسال عن بی اور اس کی ایک بالکل سمپل اور بھی تفسیر ہو سکتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس کا جواب بالکل درست ہے اس کے سوا کہ سوال کئی قسم کا ہوتا ہے تو یہاں جیسے امام راضی کہتے ہیں فیوم عید اللہ ولا جان استفسار سوال بہت سے ہوتے ہیں نا کہ ایک میں سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا پھر میں سوال کرتا ہوں اور ایک سوال کرتا ہوں ڈھانٹنے کے لیے سوال کرنے کے لیے یا اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے یا آپ کو جاہل ثابت کرنے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ یہاں سوال سے مراد کون سا سوال ہے استفام یا استفسار تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے کیوں یہ والا سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ یورف المجرمون ابھی سیما ہوں فلاں تم نحن سنس هل اشربتم بمعنى لماذا اشربتم ٹھیک ہے یہ سوال تو ہوگا سوال توبیخ اس کو کہتے ہیں سوال تقریر یا سوال تقریر کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے سوال کیا جائے ٹھیک ہے جیسے یعنی کوئی طالب علم جو ہے وہ فیل ہو کے آ جائے اس کے والد کو پتا ہو تو اس سے پوچھا جائے گا حل فشلت حل فشلت تو یہ سوال نہیں ہے کہ وہ جواب دے جی جی ہو گیا تو سوال کا جواب علم تو یہ والا سوال ہے یہ بھی بالکل ٹھیک جواب فیوم عید اللہ یوسل عن ذمبی ان سن والا جان نن جان پہ رکیں گے کیسے جان پہ جان. جان. کیسے روکیں گے یعنی اگر آپ پڑھتے ہوئے آئیں کہ میں کیسے رکیں گے ہاں نون کے اوپر جو ہے غنہ بھی ہوگا فیوم دلّہ یو سلمان والا جان کیوں تشدید ہے نا اس کے اوپر سمجھا رہی تو جان نہیں ہے یعنی یوں بھی نہیں فیوم یو سلمان ان سن والا جان غلط غلط سے مراد لہن جلی وغیرہ نہیں یعنی غنہ نہیں کیا آپ نے فیوم دلّا یو سلمان ضمبی ان سن والا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ٹھیک المجر... يعرف المجرمون بسيماهم سیما سوما ہے اصل میں ٹھیک ہے سین واو میم سام یسومو کا ایک مطلب ہم نے پہلے پڑھا تھا چرانا ایک مطلب ہوتا ہے علامت لگانا ایک مطلب کیا ہوتا ہے علامت لگانا تو یو اور سیما کس کو کہتے ہیں علامت کو اور عموماً سیما کہا جاتا ہے اگرچہ لغت میں مطلق علامت ہے لیکن چہرے کی علامت کو عموماً کس کو کہتے ہیں چہرے کی علامت سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود ہاں وہ یعنی یعنی مراد یہی ہے ایسا پوچھا جانا مقصود نہیں ہے جس سے ان سے کچھ بات معلوم کرنی ہو کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے منہ سے کہ یہ بالکل ان کے اوپر جو ہے وہ سراسیمگی اور وہ جو دوسری جگہ فرمایا نا کہ کیا ہوگا تر علیہ وجوہ یوم غبرا تر علیہ قطر تر قطرہ وہ تو ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی بلکہ دوسری جگہ کیا فرمایا کہ انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما یعنی گویا سیاہ رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے منہ پہ ڈال دیے گئے اتنے جو ہے وہ یا

ہاں دیکھیں اس میں واللہ عالم کیا ہوگا ہمیں حقیقت تو نہیں معلوم لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ زمین ہوگی اور آسمان بھی ہوگا لیکن بدل جائیں گے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ومرض تو پتہ چلا السماوات تبدل بغیر السماوات والارض كذلك وبرز للہ الواحد القہار تو بہت سے علماء نے کہا کہ زمین ہوگی یہی جس پہ میدان حشر ہوگا جیسے فرمائے دکت الارض دھکن دکا تو گویا اس کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا اور روٹی کے مانند ہو جائے گی اور روٹی کی مانند ہوگی اس مطلب کھنچ بھی جائے گی بڑی بھی ہو جائے گی تو اب وہ کیا صورت حال بنے گی اور اللہ تو فرمایا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پیچھے آیا تھا یو المجرمون افل مجرمون فیو پہلے تو فیل آ رہا ہے پہلے وہ تو ٹھیک ہے وہ واحد آ گیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا یعنی آپ یہ معلوم ہے نا اگر آپ کہیں گے جا المسلمون تو آپ کہیں گے جا المسلمون لیکن اگر المسلمون جا پھر کیا ہوگا جا ٹھیک ہے المجاہدون المجاہدون یقاتلون تو یہاں یورف المجرم اس کے بعد ہے فیو خدون یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہونا یہ فیو خدون بن نواسی والاقدام تو علماء نے کہا اصل میں المجرمون کے اندر جو ہر ہر واحد ہے نا یعنی یوں کہا جا رہا ہے فیو خدو کلو واحد منہم کلو واحد منہم بن نواسی والاقدام بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں کل واحد منہم علی حدت تو کہا کہ اس میں وہ تنبیہ اور اس میں تحدید زیادہ ہے یعنی کہا جائے مجرم پہچانے جا رہے ہوں گے اور مجرم کو جہنم میں پکڑ کر ڈال دی ایک ہے ان میں سے ہر ایک مجرم کو اس کی پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے اس میں زیادہ وہ ہے نا تو یہ ہے فیو خدو کہہ کر گویا کل واحد خود بخود محظوف ہو گیا فیو خدو کل واحد من المجرمین نواسی کس کی جمع ہے ناسیہ کی کس کی جمع ہے ناسیہ ناسیات خاطئہ فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ ہم کیا پڑھتے ہیں دعا میں ناصیتی بیدک ماض فیہ قضاؤک اور حدیث میں کیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطة قوم فبال وتوضا ومسح على ناصیتی ومسح على ناصیتی تو ناصیہ پیشانی بول کر پیشانی کے بال مرال دیا تھا یعنی پیشانی سے اوپر پیشانی میں بال نہیں اوپر جو بال ہیں تو یو خدو بن نواسی کا مطلب ہے یو خدو بی شعری فوق ناسیہ ٹھیک ہے یہ مراد ہے اور اس میں دلیل بھی ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی جب انہوں نے کہا مسح علی ناسیتی ہی تو ناسیہ پہ تو مسا نہیں ہوتا تو یہاں بھی اللہ نے کہا نواسی سے ان کو پکڑا جائے گا تو نواسی سے تو نہیں پکڑا جا سکتا تو شعر مراد ہے تو گویا نواسی کے اوپر جتنے شعر ہیں اس پر مسا کر لو تو مسا فرض ادا ہو جاتا ہے یعنی رب رب اور رس تو فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام آپ دیکھیں جو ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے پچھلے دور پڑھ رہا تھا قدوری میں سے تو اس میں جو ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة اس میں آگے کیا آتا ہے فمسحوا برؤوسکم اب حکم ایک ہی ہے فمسحوا برؤوسکم اب یہ با آپ دیکھیں کیا زبردست بات ہے با امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ نے ل الساق مانا ہے اس کو امام شافی علیہ الرحمٰ نے تبعیض مانا امام مالک علیہ الرحمٰ نے زائدہ مانا تاکید کے لیے ٹھیک ہے یہ ایک ہی بہ ہے فم رکوم اس سے اقوال میں کیا فرق پڑ گیا امام ابو حنیفہ نے کہا الساق مراد ہے ٹھیک ہے تو ایک ہاتھ پورا سر پہ لگانا مراد ہے وہ رب ہے الساق کا کیا مطلب ہے لگا دینا ایک دفعہ ٹھیک ہے الساق یہی ہوتا ہے نا جوڑنا امام شافی نے کہا تبعیز مراد بی یعنی بی کا مطلب ہے من بعد رأسکم تبعیز ہے تو انہوں نے کہا ہار انگلی سے بھی آپ سر پہ یوں ہاتھ لگانے لیں مسا ہو جائے گا سمجھا رہی اور امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا کہ نہیں یہ تاکید کے لیے اور تاکید سے استعاب مراد ہے انہوں نے کہا پورے سر کا مسا کرنا پڑے گا <laughs> ٹھیک ہے تو ایک ہی بات ہے آپ دیکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے جیسے فقہا کہتے ہیں اس طرح کی جگہوں پہ کہ اراد اللہ ان یجری الاختلاف بین الامتی اللہ نے ارادہ یہ کیا ہے اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کیا تھا امت میں ان معاملات میں اختلاف ہو یعنی ان معاملات میں فروعات میں اختلاف کا ہونا اللہ کا منشا ہے اللہ کی مراد ہے اختلاف کا ہونا لیکن پیار محبت کا قائم رہنا یہ اللہ کی مراد ہے یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں تعصب اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے تو یہ دیکھ لیں آپ ایک ہی اس سے ہوتا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی، پتہ نہیں قرآن و سنت قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے اختلاف فری معاملات میں ہوتا ہے کہ نہیں لیکن بہر اس سے آپ کو تو معلوم ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں اور دلائل بڑے قوی ہوتے ہیں تو وہ بہرحال تو فرمایا فیو خدو بن نواسی ولاقام اقدام کس کی جمع قدم کی فبی ائی یوربی کما تک ہاد ہی التی و بحل مجرمون یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم جھٹلاتے تھے ٹھیک ہے یو آیا نا یوکزو جھٹلاتے ہیں تو یہ حادی ہی کا اشارہ تو قیامت کے دن ہو رہا ہے سمجھا رہی ہادی ہی جہنم التی یو اگر یہ قیامت کے دن قول ہے نا قیامت کے دن حادی ہی جہنم التی تو پھر ہوگا کانا یو یوکسپو تو یقدب مظاہرے اس سے پہلے کانا معذوف ہے یعنی ہادی ہی جہنم التی کانا یقدب بہا المجربون اور اگر یہ قول پیچھے جہنم کا تعارف کروانے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ جہنم ہے تو پھر یقدبو میں کانا لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی بلکہ ہوگا ہر ہی جہنم اللہ ذکرنا لکم احوالہ التي يكذب بها المجرمون الآن في الدنيا ولكنهم سيدخلونها ويطوفون بينها وبين حميم آنف بات واضح تو کیسے فرق پڑے گا هذه ہی جہنم قول آخرت میں کہا جائے گا یا دنیا میں ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہنم بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہاں پہلے بھی آپ کے ذہن میں یہ سوالات گردش کرتے رہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے دیکھیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں خوف کے تحت یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کافروں کے سوا کوئی اور مجرم بھی شامل ہے کہ نہیں لیکن اصلا پچھلے دنوں ہی مجھے ایک کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا عقیدے پر تھی اس کا نام ہے اصحاب النار و مسیروحم اصحاب النار و مسیرحم سعید فدا کی کتاب ہے تین دو تین سو صفحے کی اس میں صرف اس مسئلے کو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو اس طرح باقاعدہ الگ سے اس میں ٹیکل نہیں کیا گیا یعنی وہ عقیدے میں آتا ہے لیکن خصوصاً اصحاب النار کون ہیں اور ان پر مذاہب کیا ہے اور وہ کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں اور کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا تو بہت اہم بات ہے یہ تو اصحاب النار بہرحال انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جہاں اس طرح آتا ہے اور اس میں خلود کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا ہوتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اس میں مجرمون میں اصحاب النار میں علماء عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ المسلمون بھی ہو سکتے ہیں اللدین سید خلون جہنما جزا ٹھیک ہے یعنی مجرمون سے مجرمون سے مراد المجرمون الکفرہ بھی ہو سکتے ہیں اور المجرمون الفسقہ بھی ہو سکتے ہیں فاسق اللہ یہ بچائے سب کو لیکن یعنی مجرموں سے مراد گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے اور لوگوں کا حق مارنے والے یہ سب مجرم ہیں اصلاً چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتے ہیں اللہ یہ کہ جہاں بات واضح ہو جائے خلود فنار کی اور کوئی اس کی تعویل نہ ہو سکے پھر وہ کفار یہ خلود فنار بس کفار کا ہے بات واضح التی یتوفون بینہا و بینہا تو یہ جو جہنم آیا نا کہ جہنم میں دہادی یتوفون بینہا و بینہا ایک تو ہے جہنم دو معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے ایک ہے پوری جگہ کا نام اس میں عالم جہنم ہے اور جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کو لغت میں بھی کہتے ہیں تو جہنم کے اندر بہت سے نعوذ باللہ درکات ہیں اور طبقات ہیں ایسے ہی ہے نا یعنی ایک جگہ نہیں ہے تو فرمایا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے بھڑک رہی ہے کبھی وہاں سے نکال کر کھولتے ہوئے پانی میں انہیں غوطے دیا جائے گا رہی ہے پھر وہاں سے واپس جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں پہنچایا جائے گا تو یہاں یتوفون بینہا میں ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے جہنم کی طرف بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو یہاں جہنم سے کیا مراد ہے بڑکتی ہوئی آگ اور بین حمیم آن کیا ہے آن ابھی بتاتا ہوں آن یعنی اس میں منقوص ہے اسم الفائل ہے کھولتا ہوا پانی ٹھیک ہے یطوفون جہنم بین المختلفہ بین ودرکاتها جہنم کے ہم درجات نہیں کہتے کہتے کیا ہیں درکات کیونکہ وہ نیچے کی طرف ہے لیکن اگر آپ نیچے ہیں نعوذ باللہ تو نیچے سے اوپر تو درجات ہی ہیں لیکن پھر بھی ان کو درجات نہیں کہا جائے گا کیونکہ درجہ کے اندر فضیلت کا مفہوم ہوتا ہے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار سیڑھیاں اوپر جا رہی ہوں تو درجات سیڑھیاں نیچے جا رہی ہوں تہ خانے میں تو درکات ٹھیک ہے تو جہنم میں جو درکات ہیں ان میں انتقال ہوتا رہے گا ان کا یہ مراد یوفون طواف یتوفو طوفن و بینہا ای بین جہنم و بین ٹھیک ہے ہم کا مطلب ہے کھولتا ہوا اس میں بھی کھولنے ہوا کا مفہوم ہے اور آنن میں بھی آنن کیا ہے انل ما انا یعنی انین کیا ہے یہ انا یعنی انین انا یا انی سے اسم الفائل کیا بنے گا آنن آنن اس کا مطلب ویسے لغت میں ہے وقت کہا جانا ان الوقت لیکن اگر کہا جائے ان الماء اس کا مطلب پانی ابل گیا اگر کہا جائے انا یا انت ثمراتو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھل پک گیا سمجھ آ رہی ہے یعنی پھل جو ہے یعنی اپنے کسی بھی شے کا اپنی آپ کیا کہیں گے اس کو حدود تک پہنچ جانا تو انا الما اگر وہ مغلی کیا جا رہا ہے اس کو ابالا جا رہا ہے تو گویا بالکل بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ جانا وہ کیا ہے ان الما انا یعنی ان ین قرآن مجید میں کہیں آیا یہ فیل آیا فیل کہیں ہاں وہ بھی اسی طرح ہے وہ تو کہاں ہے انیا ایک تو انیا ہے نا برتن کے معنی میں ایک جو اگر وہ صفت کے طور پہ آیا عین سر موضوع اس سے پہلے کیا ہے اچھا لیکن فیل فیل آیا کہیں علم علم علم علم علم علم علم یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی یعنی للذین للذین انا رہی ان قلوبهم لذکر اللہ یعنی یحن الوقت النہایہ ابھی نہایت یہ نہیں آئے کیونکہ میں نے کہا نا علم یعنی میں ایک نہایت تک پہنچنے کا مفہوم ہے تو اہل ایمان کے لیے ابھی یہ حد نہیں آ گئی کہ وہ یہاں انتخشا قلوب ہم ذکر اللہ یہ آیت سبب بنی ہے بہت بڑے بزرگ فضیل ابن ایاز ابو علی کی توبہ کی داخل ہوئے رات کو چوری چکاری کرتے تھے نوزب اللہ تو تحجد میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تلاوت کر رہے تھے علمین یعنی آنو انتقشہ قلوب انتخشا ال ذکر اللہ تو انہوں نے کہا آن الوقت یا رب یعنی وقت جو ہے وہ آ گیا پھر انہوں نے توبہ کیا پھر آپ جانتے ہیں تبا تعبین میں ابو علی فضائل ابن ایاز بہت بڑے بزرگ بہت ہی بڑے بزرگ ہیں ٹھیک ہے جب آیا نا صوفیہ کتابوں میں قال ابو علی ابو علی من ابن ایاز رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ جن کا آپ ہاں تبا تعبین میں جن کا آپ قول پڑھتے ہیں نا وہ جب آتا ہے لیبلوکم ایوکم احسن عملا تو قول ابو علی کیا کہتے ہیں ہاں جب وہ آتا ہے احسن عمل ہے تو کہتے ہیں احسن سے کیا مراد ہے اسوب اسوب اسوب تو پوچھا گیا یا اب علی ما ہوا الاسوب فکر کہتے ہیں کہ اذا العمل خالصا خالصا لوجه لوجه الله الكريم الكريم ولم يكن على على السنه فليس او كما قال سيدنا ابو علي کے لیے دو شرطیں ان يكون يكون وان طريق السنه هذان الشرطان في عمل صار صار عملا عملا صالحا صالحا فقد هذا الشرط كلاهما فيكون العمل ليس حسنا وہ ابو علی کا قول ہے مشہور وہ ابو علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کتابیں نازل کی سب کے مفاہیم کو جمع کیا ایا و ایا گنگو وسطین میں تو سیدنا فضائل ابن عیاض بہرحال تو علم یعنی آیا آنیا یاد آیا کہیں آنیا ابھی تک آنیا جانیا نہیں نہیں قادی آیات مال کی تو کافی بات میں وہ تو چوتھی صدی کے جن کی شفا ہے مشہور تو وہ علیہ الرحمہ تو بعد میں وہ مالکی ہیں یہ تو ابھی اس وقت کہیں جب ابھی سمجھ لیں تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر لوگوں میں سے ہیں ٹھیک ہے تبا تعبین میں سے قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ تو تھے بھی کدھر اندلس میں شفا بھی تعریف تعریف حقوقی المصطفیٰ اس کے بارے میں علماء کا قول ہے لول شفا او لما عرف المصطفیٰ ٹھیک ہے لول شفا لما عرف مبالغے کی بات ہے اگر شفا نہ ہوتی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو پہچانا ہی نہ جاتا تو اور شفا بہت بنیادی کتاب ہے وہ ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس پڑھنے کے لیے فضائل بھی ہاں اصلاً سیرت کی ترتیب پر کتاب نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کا آپ کے شمائل آپ سے متعلق اشیاء جتنی بھی ہیں پھر آپ کی سیرت پھر آپ کے معجزات پھر قرآن کا بیان پھر اللہ کے ہاں آپ کی منزلت اور کرامت اور مرتبہ اور عظمت کا بیان پھر شاطم رسول کا کیا حکم اس طرح کے جو مسائل ہیں نا سارے وہ قاضی ایاز علیہ الرحمٰ نے اشفاء میں اجماع نقل کیا اس مسئلے پہ جس پہ بعد میں کچھ علماء نے جیسے ابن تیمیہ علیہ الرحمٰ اور دوسروں نے کہا کہ اجماع نہیں ہے انہوں نے کہا لیکن اکثر علماء قاضی ایاز کا حوالہ دیتے ہیں کہ قاضی ایاز اور وہ اجماع موجود انہوں نے نقل کیا ادھر کہ اس پہ اجماع ہے لیکن اجماع کا دعویٰ ضروری نہیں کہ اجماع ہو اجماع کا دعویٰ اجماع نہیں ہوتا لیکن اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت کثرت سے یہ لوگوں کا قول ہے کہ ترب التربہ الطی احتوت بجسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من اتربا التی احتوت بجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المبارک هو اطہر و افضل من کعبت المشرف ومن العرش ایضا فاذا سمعتم هذا القول فلا تستغربوا فلا تستغربوا ابدا سمجھا گی؟ مختلی صاحب کیا کہا میں نے ملتان والے بھائی آپ کو سمجھائی خضر ریاض صاحب آپ کو جی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد جسد مبارک اس سے افضل افضل یہ اقادی ایاز علیہ الرحمٰن نے نقل کیا الشفا فی تعریفی حقوق المصطفیٰ میں امام مالک کا مسلک ہے آپ سنتے ہوں گے امام مالک کہتے ہیں مدینہ افضل ہے المدینہ المنورہ علیہ صاحب صلاحۃ وسلم افضل ہے کس سے مکہ سے باقی اہمہ کا کیا مسلک ہے مکہ افضل ہے لیکن اس میں بس یہ تنبیر ہے باقی ائمہ کا جیسے امام ابو حنیفہ احناف کا مسلک یہی ہے کہ مکہ افضل ہے مدینہ سے لیکن وہ کہتے ہیں مدینہ کی وہ جگہ مکہ سے افضل ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ ذہن میں رکھیے وہ بھی اس کے قائل نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ ترب قبر صلی اللہ علیہ وسلم فہی افضل مکہ اما سائر المدینہ المدینہ المنورہ فمکہ افضل منہا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يهاجر من مكة إلى المدينة ماذا قال أنت أحب البلاد إلى الله وإلى قلبه أنت يعني یعنی مكة أحب البلاد إلى الله وإلى قلبي ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت ٹھیک ہے لیکن بعد میں آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لول الحجرا لکن تم من الانصار اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا یعنی اللہ مجھ... اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی وہاں فرماتے اگر ہجرت نہ ہونی ہوتی ٹھیک ہے لول الحجرا تو لکن تم من الانصاری الانصار الناس شعار والانصار دثار دثار کس کو کہتے ہیں اندر والے کپڑے کو شعار کس کو کہتے ہیں سوری دسار اوپر والے کہتے ہیں الانصار شعاری والناس دساری دسار اوپر جو کپڑا ہے اور جو کپڑا بدن سے لگ رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شعار تو کرن الانصار شعاری والناس دسار ولولا الحجرا لکنتم رؤن من الانصاری وہ تو یہ آپ نے کب فرمایا عزو حنین کے موقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یطوفون بینہا وبین حمیم آنن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان مقام ربه آپ نے پڑھا تھا بتایا تھا کہ مزدر مضاف کبھی الفائل ہے کبھی عید المفول ٹھیک ہے تو مقام یقوم سے مقام کیا ہے مزدر میمی اگر آپ مقام اور ہی سے مراد لیں المقام مضاف الى خاف فیقون ربی جو اپنے رب کے کھڑے ہونے سے ڈرا یہاں رب کا کھڑا ہونا کیا ہے قائم ہوا كل نفس بما كسبت نگرانی یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں وہ کیا ہے قائم ہر وقت وہ نگران ہے قائم کیا مطلب ہے نگرانی تو جو اپنے رب کی نگرانی سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ مفہوم کب ہوگا اذا المصدر الى فاعله اور اور اگر ہم نے کہا کہ المصدر المسدر المفول تو کیا ہوگا ولمن خاف مقام ربه اي خاف العبد فلاب القیام امام اور ابی ام القیاما رہی ہے کھڑا وہ ہوگا کھڑا کس کے سامنے ہوگا رب کے سامنے ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی اس میں کیا ترجمہ بنے گا اور اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں اور پہلا ترجمہ ہے اور وہ جو اپنے رب کی نگرانی اور اس کے مراقبے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں بات واضح ہو گئی اور یہی دو ترجمے آپ وہاں بھی کریں گے کدھر وہ مَنْ من خوف مقام اور اب بھی ون نفس انل ہوا آیا نا سورہ نازیات میں وہاں بھی یہی دو ترجمے ہیں اما من خوف مقام اور جنتان اچھا یہ چار جنتوں کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے کون سی چار جنتیں دو یہ دو آگے تو ایک رائے یہ بنی کہ یہ جن ایک جنوں کی ایک انسانوں کی نیچے بھی ایک جنوں کی اور ایک انسانوں کی یہ بھی رائے سلف سے ثابت ہے کیونکہ ذکر کیا آ رہا ہے فبی یہ ربی کو تکذبان اور ایک رائے یہ بنی کہ نہیں لکل واحد منہم جنتان لکل واحد منہم جنتان ہر ایک کو دو دو جنتیں ملیں گی تو یا تو ہوگا ایک جنت جنت انسانوں کی ایک جنات کی یا ہر انسان کی دو جنتیں کیونکہ من یہاں والی من خوفا ایو شخص خوفا مقام ربی فلہو جنتان سمجھا رہی تو اس میں ہمیں تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں ہے لمادہ اللہ واحد منها جنت تو یہ ہے یا تو یہ دو جنتیں ان سے ایک انسان کی ہے یا اچھا پھر یہ دو جنت اور اگلی دو جنتیں کون سی ہیں ٹھیک ہے اس میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جنتان یہ والی مقربین کی ہیں نیچے والی اصحاب یمین کی ہے اس لیے کہ وہاں لفظ آئے وہی ماں دون عربی زبان میں عموماً جب آتا ہے نا کہ حد عالم یعنی آپ آپ یوں کہیں کہ الغزالی عالم الشاطبی اشاطبی اللہ ٹھیک ہے تو دون ہو کا کیا مطلب ہوگا عید العلم عید العلم دورا جتن من الغزالی عقل دورا جتن من الغزالی تو دون کا کیا مطلب ہوتا ہے احط مرتبه اقل مرتبه ومن دونهما اي ومن دون الجنتين المذكورتين للمقربين دونهما جنتان اخريان سمجھ رہی ہے کہ نہیں تو پہلی دو جنتیں للمقربین ہیں آخری دو جنتیں لی اصحاب الیمین غالباً امین حسن اسلائی علیہ الرحمٰن نے مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن ہمارے جو نانا بت ہے وہ یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ شاید یہ مزاجوں کا فرق ہے پہلی دو جنتیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمینی جنتیں ہیں زمینی سے مراد اس میں پانی فیہما آئینان تجریان جیسے ایک پانی بہ رہا ہوتا ہے وہاں کیا ہے فیہما آئینانی نب دو جس میں پانی ابل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہاڑی چشمے کیا ہوتے ہیں پہاڑی چشمے اس طرح کے ہیں اور زمینی چشمے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں کی یہ بھی ہے ذکر کی لیکن بہرحال اس میں ڈپینڈ کرتا ہے پہاڑی لوگ کبھی زمینی جاتے ہیں کبھی وہی کو بھی پہاڑی جاتے ہیں اور کبھی مطلب ذوق بدلتا رہتا ہے نا تو لہٰذا اس طرح شاید مشکل ہے کہ ہر پہاڑی علاقے والے کے لیے ایک الگ جنت نہیں ایک ہی جنت میں سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا <laughs> ٹھیک ہے کہ نہیں ایک ہی جنت میں سب کچھ کیوں نہیں ہے تو تو بہرحال فبی زواتا افنان افنان یا کی جمع ہے یا فنن کی جمع ہے اگر فن کی جمع ہو تو فنن کہتے ہیں غسن کو اور اگر فن کی جمع ہو تو فن کہتے ہیں نو کو نو ٹھیک ہے تو اگر کہا جائے زواتا زواتا کیا ہے تسنیا زو زو جازی اور زو کی مونس زو کی مونس کیا ہے زو کی مونس ہے نہیں نہیں زو زازی تو حالت نصب اور جر ہے زو زوئی زبو زوی زبی یہ ہو گیا مذکر زو زازی زوا زوئی اس کے بعد کیا ہے وہ تو حالت جر ہے زو زازی اے بول کے بتاؤ تال زو کی مونس یعنی ہم کہ زو علم مونس کو کیا کہیں گے ہاں ذاتا ذاتا نہیں زاتو ذات و علم ذات ذاتی وہ ٹھیک ہے لیکن ذاتو ٹھیک ہے ذات و علم تسنیا کو کیا کہیں گے زواتا اور جمع کو کہیں گے زواتو ٹھیک ہے زواتو زواتی زواتی زواتا زواتی زواتی سمجھ آ رہی کہ نہیں مونس کی تسنیہ کیا ہوگی زواتا حالت نصب جر زواتی زواتی تو یہاں کیا زواتا افنان ائی وہ دونوں جنتیں فنن والی ہوں گی فن والی ہوں گی یا فنن والی ہوں گی تو فن ہے تو اس کا مطلب ہوگا زواتا افنان ای زواتا انواع من النعم دونوں ہی نعمتوں اس کے دونوں ہی مختلف انواع اقسام کی نعمتیں رکھنے والی ہوں گی اور اگر آپ کہیں کس کی جمع ہے فنن تو فنن کہتے ہیں شاخ کو تو مطلب ہوگا زواتا افنان گہری سرسبز ہو بات واضح ہو رہی ہے نہیں زواتا افنان زواتا افنان کا ترجمہ ہوگا زواتا اغسان اور اس کا ترجمہ ہوگا زوات انواع و فنون من النعم والملذات صدق اللہ العظیم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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ذكر بعض المفسرين في تفسير الايه هذه قصه أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عن شاف ورأى رجلا يدعو بهذا الدعاء إيش الدعاء اللهم اجعلني في قليل العباد أو في العباد القليل اللهم اجعلني في العباد القليل فسأله سيدنا عمر ما هذا الدعاء الذي تدعوه فقال أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم وقليل ما هم فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني في هؤلاء القليل في هؤلاء القليل فأجابه سيدنا عمر بقوله كل الناس أفقه من عمر كل الناس أفقه من عمر لأن هذا الرجل اهتدى إلى هذا الدعاء وما اهتديت فهذا أفقه مني فهذا كان تواضع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فغفرنا له ذلك وقد ذكرنا بالأمس أن هذه الآية آية سجدة عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله سبحانه وتعالى أما عند الشافعي فليست آية سجدة فليست آية سجدة فكيف أكمل عدد السجود من سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فغفرنا له ذلك وقد ذكرنا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 عن وليد بن عبد الملك وليد بن عبد الملك أنه جاء إليه أحد من التابعين الكبار فسأله الوليد هل على الخليفة ذنب إذا أخطأ لأن كثيرا من الناس في العهد الأموي كانوا يظنون أن الخلفاء لعظم قدرهم عند الله سبحانه وتعالى لا يسألون يوم القيامة لا هذا ما كانوا يفكرون لا يسألون يوم القيامة لأن السلطان ظل الله في الأرض ظل الله في الأرض كما جاء في الحديث فقال هذا الرجل أنا نسيت اسمه والله أعلم ربما سعيد بن مسيب أو أحد من كبار التابعين رحمه الله تعالى فقال له أنت أعز على الله أو داود عليه السلام انت اعز على الله سبحانه وتعالى من داوود فقال لا فقال قال الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى لداود أن يحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وإذا اتبع الهوى في الحكم فإنه أيضا سيضل عن سبيل الله وإذا ضل عن سبيل الله سيحاسب يوم القيامة فكيف تقولون أنتم أننا إذا فعلنا ما فعلنا وظلمنا وغصبنا ونهبنا أموال الأمة لا نكون مسؤولين امام الله يوم القيامه كيف كيف اليس كذلك فيضلك عن سبيل الله النبي هذا الكلام يقال لمن للنبي داود عليه السلام انه اذا لم يحكم بين الناس بالحق فانه لن يبقى على الصراط المستقيم اليس كذلك ان الذين يضلون عن سبيل الله هي لهم عذاب شديد بیما الباء للسببیہ لماذا يضل الانسان عن سبیل اللہ لانہ ينسى يوم الحساب لانہ ينسى يوم الحساب فإذا نسي يوم الحساب ونسي المسؤولية وهذا هو الصحيح يعني لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب أو أحد من التابعين قال إيش؟ يعني إذا لم تحكم بين الناس بالحق فمعناه أنك لا تستحضر في قلبك وفي صدرك المثول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإذا استحضرت هذا المعنى معنى القيام أمام الله كما قرأنا فأنت لا تستطيع أن تظلم الناس ولا تستطيع أن تحكم بين الناس بهواك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 ان الله سبحانه وتعالى اذا لم يقم الساعه ولم يقم القيامه فمعناه انه يسوي بين الفاجر والكافر وهذا ظلم وجور والله منزه عنهما فاذا كان الله منزها عن الظلم والجور فالقيامه اتيه لا محاله فالقيامه اتيه لا محاله كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اي ليتدبروا فهمتم هذا من باب تفعل وهناك ادغام التاف الدال ليدبروا عن آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نعم اقرأ يا شيخ هل هناك أحد من يريد القراءة هل قرأ أحد في البيت أنا سأسمح بالقراءة لمن قرأ في البيت أولا فإذا لم يقرأ في البيت فلا قرأت في البيت نعم اقرأ يا شيخ ليش ليش تنتظر

واستخلفه الله على الملك والحكم صح العطف على الملك من خلافتي وارشده اي اهداه او هداه لما يقتضيه ان يطلبه منصب الخلافه اقتضى يقتضي بمعنى الطلب هذا يقتضي ان يطلب

نصبها الله نصبها الله تعالى على الحق تشريعا وتبوينا عقلية ونقلية أي الدلائل العقلية والنقلية وقال الله يستلزم نسيان يوم الحساب الموجب للعذاب الشديد إنه قال الضلال عن سبيل الله يستلزم نسيان يوم الحساب الموجب للعذاب الشديد وقد نقول عكس هذا أي نسيان يوم الحساب نسيان يوم الحساب يستلزم الظلال يستلزم الظلال لأن الظلال يأتي إذا نسي العبد يوم الحساب أليس كذلك؟ والله أعلم وكلاهما صحيح أي الاستلزام من جهتين التلازم من جهتين وليس من جهة واحدة والله أعلم

الجمع العظيمة وتحبون المال حبا جما والجم أيضا يقال للبحر البحر الجم لأن البحر يكون وسيعا وعميقا فكذلك حب الإنسان للمال لا قعر له ولا أمق له أكثر من البحر صح ولذلك يحب تحبون المال حبا جما البحر له عمق وله قعر اما حب الانسان للمال فليس له قعر قعر قعرش ته ته قعر کس کو کہتے ہیں ته کو ہم نے بتایا نا قعر الكاس قعر الكاس کا نیچے کا حصہ جی والاسرار البالغه جمع السر على عظام عظام القدره امم لا يتعاصاها امر البعصي لا يتعاصى ان يكون الشيء عصيا والعصي صعب يتعاصاها والضميرها ترجع الى ماذا الى القدره لا يتعاصاها اي هذا الشيء لا يكون عصيا على القدره اي شيء ان يخلق الانسان مره اخرى للبعث والحساب فلا يتعاصاها أي لا يصعب عليها أمر البعث والحساب وهو من العصيان لماذا إذا قلنا هذا الأمر عصي علي فمعنى هذا الأمر لا يطاع لا يطاوعني كأنه يعصيني لا أقدر عليه أليس كذلك؟

ولكن الظن يطلق على المظنون ولا يطلق على الظن على الظن فكثيرا ما يطلق حينما نقول هذا الظن فمعناه ايش هذا مظنون هذا ما ظننت به اليس كذلك ان الحكمه اه

البعث والنشر والحساب لست والمصلحون والمفسدون نعم اقرا لست والمصلحون والمفسدون والمتقون والفجار وذلك محال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد أي نعم العبد سليمان أليس كذلك؟ لأن نعم العبد بعد نعمة اولا یاتی الفاعل نعمه من الافعال الجامده وهي من افعال المدح اليس كذلك نعم العبد فالعبد فاعل نعمه وبعد ذلك ياتي المخصوص بالذم او المدح هذا يقال له المخصوص بالمدح وقد يكون محذوفا فحينما قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد من نعم العبد نعم العبد سليمان فالعبد فاعل نعمة وسليمان مخصوص بالمدح أليس كذلك وهو محذوف لدلالة ما قبله على ما بعده أليس كذلك نعم العبد من سليمان لأنه هو الذي وهب لداود عليه السلام نعم العبد إنه اواب اي كثير الرجوع الى الله سبحانه وتعالى اذ عرض عليه اذ عرض اي انه اواب في كل الاحوال وفي حال اذ عرض اليس كذلك هذه اذ ظرفيه وماذا يعمل فيها في الظرف اواب اواب اي رجاع الى الله في كل حالاته وفي حال عرض في حال حینما او فی حالی وقت ارضی الخیول علیہ فہمتم هذا ولا لا انہو اواب فی کل الاوقات وخاصة فی هذا الوقت بالذات الذي ارض علیہ فیہ الصافنات الجیاد الصافنات الجیاد هذه صفات الخیول صفات الخیل والصافنات ونحن ايضا شفنا في كثير من الصور مثل هذا الخیل او هذه الخیل كلاهما صحيح إذا قلنا هذا الخيل فنحن نقصد به خيلا واحدا وإذا قلنا الخيل هذه الخيل نقصد بها الجنس والخيل يشمل الفرس والحصان وما هو الفرق بين الفرس والحصان الفرس مؤنث والحصان مذكر ولكننا نقول الفارس الفارس وهذا بس غلب على اللغة وإلا الفارس يكون على الحصان وليس على الفرس فالفرس مؤنس والحصان مذكر فهناك حصان أصيلة أصيلة بمعنى من نسل جيد وهذه الحصان أو هذه الخيل أو الخيول تقوم على ثلاثة أرجلها ثلاثة أرجلها أو ثلاثة قوائمها أو ثلاثة حوافرها وتقيم الرجل الثاني او تقيم طرفا من الرجل الرابع اليس كذلك وتقوم الخيل على طرف الحافر وليس على الحافر باكمله هذا يقال له الصافنات من الصافنات الخيل او الفرس او الحصان الذي يقوم على ثلاث قوائم وعلى طرف القائمه الرابعه وعلى طرف القائمه او الرجل الرابعه هذا يقال له الصافنات الصافنات فهمتم نحن شفنا مثل هذه الصور ليس كذلك ها؟ لا هذه الخيول تجري بسرعة لأنها في كل وقت في استعداد دائم للرقض وللجري أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذا هو كم مطلب بنا اسكا؟ وجو تين تانغو پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھی يقيم أو يقوم على طرفی حافری القائمت الرابعہ اس اس کے کے کے کے کنارے پہ یوں کر تو یہ گویا کو ہم کیا کیا کہتے ہیں لگانے لگانے لیے لیے تیار ہاں، تیار ہے ہے ایڑ یعنی مستعد للجری فهذه الخيول الخيول كانت كانت للجهاد للجهاد في في سبيل سبيل الله الله والنبي سليمان عليه السلام كان يستعرض يستعرض هذه امامها ان کی پریڈ اور ان کو دیکھنا یستعرض هذه الخيول امامها واشتغل برؤيه الخيول حتى توارت الشمس بالحجاب هذا هو التفسير المشهور ولكن هناك تفسير آخر إن شاء الله سنقرأ وهو تفسير الإمام الرازي عليه الرحمة وهو تفسير عجيب جدا عجيب جدا وهو أصح التفاسير لأن كل هذه التفاصيل جاءنا من الإسرائيليات ولا نعتمد عليها فهو كان مجهول بتعهد هذه الخيول فتوارت الشمس بالحجاب ونسي أن يصلي صلاة العصر أو الصلاة التي تكون قبل غروب الشمس فقال إني أحببت حب الخير لأن الخيول من الخير حتى توارت بالحجاب ونسيت ذكر ربي ردوها علي أي أعيدوا هذه الخيول إلي فطفق مسحا بالسوق والأعناق تفسيران التفسير الأول مسح بالسوق والعناق أي بدع يعقرها ويذبحها لأن هذه الخيول شغلته عن ذكر الله وعن الصلاة أليس كذلك؟ كما تصدق سيدنا من طلح بحديقته التي كان يصلي فيها ولكنه أثناء صلاته اشتغل بالحديقة عن الصلاة فبعد الصلاة أراد بل تصدق بالفعل هذه الحديقة وقال أنا لا أبقي على الحديقة التي شغلتني عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهكذا فعل سيدنا سليمان عليه السلام ذبح كل هذه الخيول لماذا؟ لأنها شغلته عن صلاة المغرب أو صلاة العصر التي كانت قبل غروب الشمس التفسير الأول والتفسير الثاني إنه لم يذبح وهذا ما اختاره ابن جرير الطبري لأنه قال لماذا يذبح لماذا يصبح هذه إضاعة المال هذه إضاعة المال فإنه بدأ يمسح على سيقانها سوق سيقانها وعلى أعناقها حبا حبا لهذه الخيول لأن هذه الخيول ليست ليست من الدنيا لماذا ليست من الدنيا كما قال ابن, ابن كثير ليست من الدنيا لأنها معدة للجهاد في سبيل الله فإنه اشتغل بالعبادة عن العبادة وليس بأمر الدنيا عن العبادة أليس كذلك؟ فهو حينما كان مشغولا بتعهد هذه الخيول اشتغل بالجهاد وهذا الجهاد صرفه عن الصلاة فالعبادة صرفته عن الصلاة وليس حب الدنيا الذي صرفه عن الصلاة ولذلك هو بدا يمسح اي يشتاق الى هذه الخيول وهذا هو الراي الثاني والراي الثالث ما ذهب اليه الامام انه سيقول قال الامام واذا ذكر الامام في كتب التفسير فالمراد به سيدنا الامام الرازي وهو الامام في التفسير فاذا قال مثلا اذا قراتم تفسير الالوسي وقال قال الامام قال الامام مين الامام من الامام ہوا سیدنا فخر الدین الرازی قدس الله سره الكريم هو ذهب إلى رأي ثالث وهذا الرأي رأي حسن جدا لأنه ما اعتمد على هذه الإسرائيليات بل فسر الآية حسب ما هو مذكور في القرآن حسب ما هو مذكور في القرآن إيش قال هو إذ عرض عليه بالعشي أي وقت الزوال وقت غروب الشمس قبل غروب الشمس وقت العصر الصافنات الجياد هذه الخيول العالية النسل والمسرعة في الرقد والجري فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي إني أحب هذه الخيول بسبب حبي لذكر الله سبحانه وتعالى فحبي للخيول ناشئ عن حبي لله سبحانه وتعالى أليس كذلك إني أحببت حب الخير عن اي من اين صدر هذا الحب للخير عن ذكر ربي اليس كذلك وفي هذا التفسير يعني ليس هناك اي حرف وليس هناك اي اعتراض على عصمه الانبياء لانه يقول انا احب الخيول فربما رآه بعض الناس وسألوا في أنفسهم إذا كان نبيا فلماذا يكون مشغولا كل وقت في الخيول ربما سألوا في أنفسهم هذا السؤال فهو يجيب, على يجيب لهم انی احببت هذا الخير عن ذکر ربی ای بسبب حبی لربی او بسبب حبی لذکر ربی او بسبب حبی لدین ربی لذکر ربی لدین ربی لإعلاء کلمته وللجهاد في سبيل الله علیسا كذلك حتى توارت بالحجاب وهذه حتى متصلة بما قبلها وليست متصلة إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب لا من توارت ويقول أين ورد ذكر الشمس في الآية حتى تقول توارت الشمس <laughs> أين الشمس تفهمون ولا ما تفهمون جاءت الشمس من ال... من الروايات الاسرائيليه جاءت الشمس من الروايات الاسرائيل هو يقول توارث بالحجاب لانه كان يستعرض سباق الخيول امامه يستعرض سباق الخيول امامه فركضت الخيول وتوارت عن الانظار وتوارت عن الانظار فهذه ضمير المؤنث في توارت يرجع الى الخيول الصافنات الجياد فتوارت بالحجاب جرت و رقبت حتہ ذہبت بعیدا عن الانظار فهمتم قال ردوها علی لأنه يحب هذه الخيول للجهاد في سبيل الله فحينما توارت هذه الخيول عن الانظار قال لخدمه ردوا علی ردوا علی هذه الخيول فطفق مسحا بالسوء والعناء فإنه بدأ يمسح يده على عنق الفرس وعلى سيقانها حبا لها أليس كذلك؟ ردوها علي فتفق بس مسحا بالسوق والأعناق هذا ما ذكره الإمام الرازي عليه الرحمة وإن شاء الله نقرأ ما كتبه صاحب التفسير محمد حسن المخلوف وإنه سيذكر تفسير الإمام الرازي أيضا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى ہاں بالکل محبوب صاحب آپ بھی پڑھیں ہاں بس ٹھیک ہے کل آپ کی باری سے شروع کرتے ہیں جو یہاں سے بیٹھے گا نا یعنی آپ کے دائیں سے میرے بائیں سے شروع ہو رہا ہے ہاں لیکن رول نمبر کا مجھے لیکن سب نہیں پڑھیں گے اصل میں جو پڑھنا چاہتے ہیں نا وہ مجھے بتائیں ہیں پڑھو گے ٹھیک ہے تمہارا رول نمبر ہے سیون اچھا یعنی سیون رول نمبر زبیر پڑے گا اچھا زبیر اور کون پڑے گا محبوب صاحب آپ کا رول نمبر اچھا بس میں اچھا اسی کے آگے میں نام لکھنے شروع کر دیا سیون کے آگے میں کر سیون تو امجد حسین ہے زبیر اسد مختار جو ہے وہ چھ ہے چھ رول نمبر پڑھیں گے اور Uh, محمود احمد صاحب آپ کا کیا ہے چار رول نمبر اور دو رول نمبر اور خضر حیات صاحب کا کیا نام ہے امجد آپ سے آپ پڑھیں امجد حسین کیا رول نمبر ہے ہاں سات اور خضر حیات صاحب آپ تین تین لکھا ہے دو تو ثاقب کا ہے تین ایک دو تین چار پانچ لوگوں کا نام آ گیا ٹھیک ہے تو اس میں پہلا رول نمبر بن رہا ہے دو ثاقب کا پھر بن رہا ہے خدا ہے پہ ان دونوں نے تو آج پڑھا ہے نا یا پڑھ رہے ہیں تو ہم چار سے شروع کر کے چھ سات پھر اوپر سے پھر اس طرح اور ایک دن میں دو بھی پڑھ سکتے ہیں تو کل کیا بنتا ہے محبوب امجد صاحب اور زبیر اسد مختار صاحب ٹھیک ہے یہ دو حضرات کل آگے پڑھ کے آئیں تاکہ ان دونوں میں دونوں میں سے ہو سکے ٹھیک ہو گیا ہاں آپ بتائیں اپنا نمبر آپ نے بتایا نہیں نا اچھا چلے پانچ پھر آپ کی باری بعد میں رکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا فائدہ ہے ویسے اس کو آپ پڑھیں تو ریڈنگ اور ویسے بھی تفسیر عربی میں ہی ہوتی ہے پڑھنی چاہیے قرآن مجید عربی میں ہے اور بہت فائدہ مند ہے یہ تفسیر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں لغت کے حوالے سے کافی مباحث ہے